عبد الرحمن بن عمر سلما اور حجر بن حجر کلائی کہتے ہیں ہم سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا سورہ توبہ آیت نمبر بیانوے ہم نے ان کو سلام کیا اور کہا ہم آپ کی زیارت اور تیمار داری کرنے کے لیے اور آپ سے علمی استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں سیدنا ارباز رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر پڑھائی پھر ہم پر متوجہ ہوئے اور ہمیں اتنا مؤثر و بلیغ واز کیا کہ آنکھیں بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے ایک کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو الوداعی واض و نصیحت لگتی ہے بس آپ ہمیں کون سی نصیحت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کے ڈر اور عمرہ کی باتیں سننے اور ان کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اگرچہ وہ حبشی ہو بس بے شک تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا پس تو میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اس پر کار بند رہو اور سختی کے ساتھ اس پر قائم رہو اور نئے نئے امور سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے حدیث نمبر تین سو اٹھائیس مسند احمد